ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائیں گے کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے ہم آپ کی سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور یہ سب عذاب دیکھ لیں گے کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے اس دن انہیں بلا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا پھر تو اس دن تمام خبریں ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے ہاں جو شخص توبہ کر لے ایمان لے آئے اور نیک کام کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا سامعین عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے مشرقین اور ان کے خود ساختہ مابودان باطلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مشرقوں کو قیامت کے دن پکار کر سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں جنہیں تم میرے سوا پوجتے رہے جن بتوں اور پتھروں اور بزرگوں اور ولیوں اور پیروں اور نبیوں وغیرہ کی پوجا پاٹ کرتے رہے وہ کہاں ہیں انہیں پکارو اور دیکھو کہ وہ تمہاری کچھ مدد بھی کرتے ہیں یا وہ خود اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں وَلَقَدْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ یعنی ہم تمہیں ویسے ہی تنے تنہا اور ایک ایک کر کے لائیں گے جیسے ہم نے اول دفعہ پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا دلایا تھا وہ سب تم اپنے پیچھے ہی دنیا میں چھوڑ آئے ہم تو آج تمہارے ساتھ کسی سفارشی کو بھی نہیں دیکھتے جنہیں تم ہمارا شریک ٹھہرائے ہوئے تھے تم میں ان میں کوئی لگاؤ نہیں رہا اور تمہارے گمان کردہ شریک سب آج تم سے کھوئے ہوئے ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی یعنی شیاطین اور سرکش لوگ اور کفر کے بانی اور شرک کی طرف بلانے والے یہ سب بڑے بڑے لوگ اس دن کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے انہیں گمراہ کیا اور انہوں نے ہماری کفریہ باتیں سنی اور مانی جیسے ہم بہکے ہوئے تھے انہیں بھی ہم نے بہکایا ہم ان کی عبادت سے آپ کے سامنے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر ایک حصی میں فرمایا وہ الآیہ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے لیکن ایسا نہیں ہونے کا یہ تو ان کی عبادت سے بھی انکار کر جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے اور سورہ احقاف کی آیت نمبر پانچ میں اللہ نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے جو قیامت کی گھڑی تک انہیں جواب نہ دے سکیں اور وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہوں اور قیامت کے دن لوگوں کے حشر کے موقع پر ان کے دشمن بن جائیں اور اس بات سے صاف انکار کر دیں کہ انہوں نے ان کی عبادت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم نے جن بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر رکھی ہے ان سے صرف دنیا کی ہی دوستی ہے قیامت کے دن تو تم سب ایک دوسرے کے منکر ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجو گے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 میں ہے ایک من الدین میں ہے یعنی جو تابے داری کرنے والے تھے وہ ان سے جو ان کی تابے داری کرتے رہے بری اور بیزار ہو جائیں گے عذابوں کو سامنے دیکھتے ہوئے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا کہ دنیا میں جنہیں پوجتے رہے آج انہیں کیوں نہیں پکارتے اب یہ پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہ پائیں گے اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ آنکھ کے عذاب میں جائیں گے اس وقت آرزو کریں گے کہ کاش یہ راہ یافتہ ہوتے جیسے اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر باون میں فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ زَعَمْتُمْ آیا جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے ان شریکوں کو آواز دو جنہیں تم بہت کچھ سمجھ رہے تھے یہ پکاریں گے لیکن وہ یعنی ان کے جھوٹے معبود جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے اور ان کے درمیان آڑ کر دیں گے مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے پھر باور کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں لیکن اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے اسی قیامت والے دن ان سے سب کو سنا کر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا اور کہاں تک ان کا ساتھ دیا پہلے توحید کے متعلق باس پرس تھی اب رسالت کے متعلق سوال جواب ہو رہے ہیں اسی طرح قبر میں بھی سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تمہارے نبی کون ہے تمہارا دین کیا ہے مومن اللہ کی توفیق سے جواب دیتا ہے کہ میرے معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور اللہ کا دین دین اسلام میرا دین ہے ہاں کفر سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا وہ گھبراہٹ اور پریشانی سے کہتا ہے مجھے اس کی کوئی خبر نہیں اندھا بہرا ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بہتر میں فرمایا من كان في في هذه اعمى اعمى فهو الاخره واضل سبيلا یعنی جو شخص یہاں اس دنیا میں ہدایت کو قبول کرنے سے اندھا بنا رہا وہ وہاں یعنی قیامت کے دن بھی اندھا اور راہ بھولا رہے گا تمام دلیلیں ان کی نگاہوں سے ہٹ جائیں گی رشتے ناطے حسب نصب کی کوئی قدر نہ ہوگی نصب ناموں کا کوئی سوال نہ ہوگا ہاں دنیا میں توبہ کرنے والے ایمان اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تو بے شک فلاح اور نجات حاصل کر لیں گے یہاں آیت میں آسا یقین کے معنی میں ہے یعنی مؤمن ضرور کامیاب ہوں گے